حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سنو اور با الفاظ موسا بن اسماعیل جب کہے بندہ لوگ تباہ ہو گئے تو کہنے والا ہی سب سے زیادہ تباہ حال ہے امام ابو دعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا جب کوئی لوگوں کو دینی حالت میں کمی اور خرابی کی وجہ سے ایسے کہے تو میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا لیکن جب کوئی اپنے آپ کو بڑا اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے ایسا کہے تو ناجائز ہے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار نو سو تراسی